تین نوجوانوں کی ماں نے انہیں بھیجا اور امت مسلمہ میں تیس ہزار موجود ہیں الحمدللہ جیش محمد دس ہزار ایسے نوجوان اللہ کے فضل سے دے سکتی ہے جو اسی طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے سے لگانے کے لیے تڑپ رہے ہیں تیار ہیں کل تک ہمارے لیے مسئلہ تھا کہ کسے محاذ پہ بھیجے کسے نہیں آج جو ملتا ہے مجھے پرچی دیتا ہے کہ مجھے فدائی حملے کے لیے بھیج دو مجھے فدائی حملے کے لیے بھیج دو اور تم نے دنیا کے ہر اسلحے کے خلاف پیٹرائٹ میزائل تیار کر لیے ان مجاہدوں کے خلاف کیا تیاری کرو گے جو جسم کے ساتھ بم باندھ کے جاتے ہیں خدا کی قسم انہیں روکنے کے لیے کوئی آلہ نہ تم ایجاد کر سکے ہو نہ کر سکو گے